ہاں یہ اچھی بات آپ نے پوچھی اکاؤنٹ کے دو ہیں ایک ہے فکس ڈپازٹ اس پہ آپ کو سود ملتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ تو آپ جیسے کاروباری لوگوں کو تو کرنٹ اکاؤنٹ میں خود بینک کو سروس چارج دینے پڑتے ہیں کہ بھائی روزانہ آپ کے چیک آ رہے ہیں روزانہ جا رہے ہیں تو آپ اتنا آپ کو بینک چارجز ہے سروس چارجز وہ تو آپ کو الگ سے دینا پڑتا اب رہا پیسہ آپ گھر میں رکھیں گے چوری ہو جائے ڈکے جیسے آج کل کا ماحول نہیں رکھ سکتے تو پیسے کی حفاظت کے طور پہ بینک رکھنے کو کسی نے منع نہیں کیا آپ بینک رکھیں جتنا آپ کا پیسہ ہے آپ لیں اگر آپ سمجھیں بھائی اس میں سوچ شامل ہو جائے گا یہ شامل ہو جائے گا شریعت نے ایک ایسا اصول طے کر دیا ہے ساری زندگی کا کہ شکوک اور شبہات اس کی حلت کو اس کی عباہت کو زائل نہیں کرتا مثلا ہم ابھی نل سے پانی سے وضو کر کے آئے سوچے بھائی ہو سکتا ہے اوپر چھپکلی گر گئی ہو پانی کے ٹنکی میں پتہ نہیں وضو ہوا یا نہیں ہوا ایسے مفروض جائز نہیں جب تک کہ نظر نہیں آپ دیکھیں شریعت نے کتنی مسئلہ آپ پانی سے وضو کر رہے ہیں وضو میں آپ نے دیکھا بو آ رہی اوپر جا کر کے دیکھا تو اس میں چوہا سڑا پڑا ہوا اب کیا کریں کب کا پڑا ہوا تھا چوہا کتنے دن کی نماز لوٹائیں لوگ کتنے ہفتے کی لوٹائیں اب دیکھیے شریعت حکم کیا ہے کہ جس دن یہ معلوم ہوا کہ اس میں چوہا گرا اب نماز نہیں ہوگی پچھلی جو پڑھ لی وہ ہو گئی کتنی سہولت تو جو ہے وہ شبہ کہ ایسا ہوا ایسا ہوگا تو شبہ اس کی عباہت کو اس کے حلال ہونے کو ضائع نہیں کرتا جب تک کہ فیکٹ نہیں معلوم جیسے ایک آدمی خدا نہ کھاتا سود کا کاروبار کر رہا اس کے یہاں کوئی چائے پی لے کھانا قلم نہیں کہیں اس نے حرام کھایا اس لیے ہمیں کیا پتا کہ اس نے سود کے پیسے کی چائے پلائی یا اس نے سود کے پیسے کا کھانا کھلایا شک ہے شک کی بنیاد پر ہم اسے حرمت کا اس پہ حکم نہیں لگا ٹھیک ہاں جی جی ہاں جی نہیں اس میں قومی بچت کر کے اس کا نفع دیتے ہوں گے آپ کو ہے نا بات تو وہی پورے پاکستان میں چاہے وہ ڈیفینس کے شیئر ہوں حکومت کے ہوں کچھ ہوں کوئی جائز نہیں یہ تو آپ ہمارے یہاں کھارا در میں آ کر پوچھئے کہ جو شیئر بازار میں بیٹھے ان کا ہوا کیا حال جی ہاں دکانیں بھیج دی مکان بھیج کے شیر خرید لیے شیر تلے پتا ہی لگا کہ پان باندھنے کے لائق بھی نہیں رہے شیر ساتھ میں آسمان پہ بھی کمپنی نہیں اور شیر سب بک گئے اچھے اچھے محل مکان رہنے والے بندر روڈ پہ آ گئے بات تو بہت بری ہے ایک تو وہ چرسی موالی ہو جب بندر روڈ پہ جوا کھیلتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں سوٹ پینٹ پہن کر گاڑیوں میں آن کر کے وہاں جوا کھیلتے ہیں ایک ہی رات میں کروڑ پتی بن جاتے ہیں ایک ہی رات میں قلاش ہو جاتی ہے شریف لوگوں کا جوا ہے شیر بازار اس سے ہی بچنا چاہیے اور اس کی کرپشن میں آپ گنانے لگ جاؤں جیسے انشورنس کا یہ کہہ رہے ہیں میں تو بیپاری ہو گیا ہوں میں بیپاری کرتا نہیں بیپاریوں میں چالیس سال سے رہتا ہوں آپ کوئی گاڑی اگر چوری ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کو نئی گاڑی دے گی وہ یا اس کے حساب سے دو سال اگر ہوگا تو اس کے حساب سے آپ کو بینیفٹ دے گی ایک آدمی نے نئی گاڑی نکالی شراب کے نشے میں بجلی کے کھمبے میں گزر دیا گاڑی تباہ ہو گئی آپ کو ایسے انجن ہمارے یہاں موجود ہیں تو دو دن پہلے انشورنس کروا دیں گے آپ تاریخ ایکسیڈنٹ سے دو دن پہلے انشورنس کروا دیں گے آپ کو چالیس لاکھ کی گاڑی ہے دو دن پہلے کے کاغذات پر سائن لے کر کمپنی سے چالیس لاکھ روپے لیں گے بیس لاکھ آپ کے بیس اس کے ٹھیک ہے یہ جو انشورنس کرواتے ہیں جان کا بیمہ آپ جائیے کسی ایکسپرٹ وکیل سے پوچھیے اس کا جو تباہی اور بربادی ایک خاتون باورچے خانے میں جل کے مر گئی یہ کئی مقدمے ایک دو نہیں اچھا اب وہ آئے رونا دھونا تو ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے آج کل رونا دھونا بھی رسمی ہوتا ہے ایک صاحب آئے یعنی ہمارا امی کا انتقال ہو گیا ہے تین دن ہو گئے اب ٹی وی کھولنا جائز ہے مسئلہ پوچھنا تین دن اما کو مرے ہوئے ہوئے تو اب گویا ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں تو مطلب شاید چالیسویں کے بعد جائز ہوگا بھائی پہلے کب جائز تھا جب جائز ہوگا مرنے کے تین دن کے بعد ہی آ گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے اب ٹی وی کھول سکتے یہ تو حال اب کیا ہوا رو دھو لیا سب لیا سالوں نے اپنے بہنوں پر دعویٰ کر دیا کہ میں ہماری بہن کا چالیس لاکھ کا انشورنس تھا اور اس نے انشورنس حاضر کرنے کے لیے ہماری بہن کو جلا کے مار دی